اصول دقاء درستوں اتوار تمن پا بند اللہ فقی درست و تم سے ہفتے میں ایک درست و یہ ہونا چاہیے اور چونکہ دہان لباس و باقی تو حسول دقا دینا شاشید علیہ رحمی بھی آپ سے اعتقاد آپ کو واجب چیز کو کو دیا خدون دونوں کو میرا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحمہ پہ عمر شیا پہ میرا پہ بارنغذ واچب تو خریپ میرا جد سفر پر نو باری نو اچھا مختصر قرآن پاکی سنگ سرا نس نراسر پندرہویں بال شروع آیات کن جو ہے سروی سبحان اسرا سبحان الزی شروع آئے چکو میراج مصطفیٰ ابتدائی ہے سر باریغت دینا دیا باقی کامل ہے سو سورہ نجمیت تو دی سر سین مجموعی طور پر دونوں مل کر میرا جم صفائی ایک لکھنا اجمالی خاکی دین خدا سے بیان ہوا چادم نہ خصوصی سفر چین با اللہ تعالیٰ سے خری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شہز و سچ پی وہ سفر دے کو تفصیلات دین بین سہمت دین یعنی اختصار کے ساتھ بین سہمت ون جو دو معراج حوالے کا جو سے خد معراج چل زبن بنا معراج مانا پو معراج لغت عروج سے ہے عروج یعنی کیا ہے ابر چڑھنے کے معنی میں ہے گن تھل بھی مانا ان شزن جل معراج بن جلا لغت ہیں لیکن اصلاح شرعین یعنی معراج شرج بن معراج وہ سفر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے شسبہ بندہ حبیب کبریا نبی آخر زمان خاتم الانبیاء اشرف الانبیاء سعید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاپ و خدا سی ستائش رجب رجب المرجب جاق ص مسجد الحرام مسجد اعصا تک اس بیت المقدس تک اور پھر بے مسجد اقسا اس کے نا ساتویں آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے خدا عالم سے بہت سے انبیاء ملائک سے ملاقات کو چس اور پھر عرش معلّہ پر تشریف لے گئے اور جہاں بحیش اور دوزہ کے علاوہ کائنات کے بہت سے حقائق اور آیات کبرا جس طرح قرآن وسط چوش و خدائی نشانی و عظمت و قدرت دولت تس اور دی سفر بے مانوی دی سفر پلا معراج دربین شلفنو تو دی معراج وارینو مدال قرآن وارین قرآن پاکین سا آیت کنیت اور قرآن پاگین سورہ اسرائی ابتدائی آیات کنیت دین و اللہ تعالیٰ سے کسل بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرا میں بعبده سہمن صادق انتظار کو خواہ سے کھلی بندو سنی سن کھیس سبحان الذي اسرا میں بعبده لیلن عربی زبانی سیر لبس کو مطلق سفر بھی اللہ یعنی اگل سفر دیوین اسرات سن لے سفر بھی دیوین اور لیلن کیوں سے دیکھر مزید تاکید بین کسل میں سہمن صادق انتظار کو کہ خواہ سے سن سن خری بندو خس سفر بے سے گانا گا کس من المسجد الحرام مسجد الحرام کابی شدنا ال المسد الاخا مسجد الاخا تقوال خوشی آپ گا نام بو اطب رام مشرو قرب امانی نام اطبرت جیلام شاس صلاح اللہ اور خریف آپ الحکم بسلنگ لیں گے حبیب اللہ رب العزت سے یہاں لسکت جیسے تھے یہاں شوق رہے تو یہ آت خدی کائنات برا سیر بھی اللہ تو خریف حق یا مختصر لمحین یا چھن بین مسجد الحرام کے نجیبیر امین نیمبو مسجد الاقصا شخص بیت المقدس اور خریف حق میں وجین وط کی تمام انبیاء الہیوں گا مند کا سہ بندشوں سے چھو صرف محراب و تخالی اور چھو اور دیکھا خریف حافظ تمام انبیاء کن سے پھر بھی آپ اس کو نہ خیال رکھنے سے بیچ پھر خود بھی آپ کو دیکھنا خدا عالم جن کا جبریل امین اسے دیکھنا من خیز دیکھا سخر بیت المقدس دیکھا فون جی کا خریف آپ سے کام کل فن پر دے کام کل فی دے ہوں بہت ہو سی خریف آپ نے امبو دو سنگ امبو ہوا شروع سے ہوا نا خریف آپ سے خدا حکم دے ہوں بو لا حکم بس بھائی خیام اوپر نہیں جا سکتے فروغ بھی ہے نا ابھی بھی شوبو نو سے تھوں میں سنگ صحرۂ بیت المقدس دے وہ معلّہ رہا ہوا میں اور جو پیامبر ہے آپ ایک میرا جو ایک نشانی ان پر ان میں نجل تو سے بیت المقدس میں ابھی بھی ہیں آئی استاد کے کھنسے ہاں مگلتھوں بیت المقدس کا شکوف ہوں گا اب مینار تشو لے تھنمو دیڑو ابھی بھی جو ہے معلق ہے اس مینار میں اور جڑ ہو گیا نو بیس یونیت اور باہر نٹ گیا تاثر میرا شکل مینار شخصیت اس کے اندر ہے میں استاد کی ماتا بخود خواہ تھو ہن خوارہ بمالک ان خرند بن بولے میں نے خود دیکھا ہے دی مینار پوئے ناجوں پن دی باہر میں تھو من خصوصی تاثر تھو من میں نے تھو من رہتا تو پھر آپ نے میرا جی نشانی ہوں تو خدا سے دیہات میں غسل ہوں کہ من المسجد الحرام کیسے سفر پہ سن سن مسجد الحرام کے مسجد اقساء تک بیت المقدس تک مسجد الاقصا صابتِ مسجد پہ کہ اللہ جی بارک نہ ہو ہو یو اطراف میری الغسی برکت نہ دل لے نوری ہو عہدی میں راج سفر پہ خریف خریفہ پو تاکہ خریشہ پلطن ملے مین آیات نا میری ذات ہوئی تو نشانی مستن میں خری اس کے ذات کو یہ قدرت نہ عظمت نشان الطنفری ان نہ سمیع البصیر چھکی کا اس کے ذات کو تھونکھن اور ہو اور تھونکھن بادشاہین دو خرید ذات پر سمیع البصیر ذات پر صدی صفحات بخری خاف الخیز تاکہ خری خاپ ایمان بالغیبیت با خدا بارین ایمان بالغیبیت لغیب یت سے ایمان بالشہود سا وچو بھری کائنات بحث جانم ہر چیز مغلستان میں بھری ہاں جی پوری عقل شعور ضمیر وجدان اور پوری وجود اللہ دل کی گہرائیوں سے ہاں جی سنگھ نفے سے کائنات تمام اسرار و رموز اللہ تعالیٰ عظمت ربوبیت اور خے کائناتی ہاں جی جیت دے اسرار و رموز کن بڑی نشانیوں جنگا جنگامہ تنم بھری بے چان تنم بھری عرش عظیم خریف حق اللہ زیارت بے چپو فری تاکہ خوش حق ایمان بو یو پس ہم مضبوط و فری ایمان بالغیب خدا اندال میں ہر حکم کا خریف دنیا میں وہ ہر چیز ایمان بشہود و چپو فری خریف اللہ ہر چیز سے استن مفری تاکہ یقین پو تو ہم مضبوط ہوا اور کائناتی ہاں جی اسلام صاحب سرب سربلندی فری مل لسب اللہ خریف اقر اللہ دب سن خریف اقلاء ہمیں یعنی استقامت دینوں یقین علم اور معرفت کو حلف حساب پہنچے تو کائنات ہر شے بارین اور اللہ رب العزت حیات کے نبارین ہاں جی یعنی علم بالغیب کے ساتھ ساتھ علم ب شہوت و بھری لستاً میں بھری اور پوری وجود کے ساتھ کائنات ہر شے خریف اقرام مزن بچوں کو آیات قبرا کن بڑی بڑی نشانیوں میں دنوں چلیں خدا عالم اللہ دی سفر پو خری اللہ کھیس میرا جی سفر پین نو اور سفار پی خری فیا اللہ اب چیخ تن آیا چی کسل بھی بنو قرآن پاک پاگین دلا نو بیان میں سے سورہ نجمی نو کسل بصد کی خدا عالم اس طرح مفسرین نے بھی کی یا و میراج کا بیت المقدس کا ہم کو کنفاب سے اللہ دین خرش و سے اب جبریل امین شیخ نمین خیز اور مختلف آسمان کو نہیں کو نتھون جو کسی آسمانی حضرت جبرائل نے کہیں میکا اور جبریل تو یمبو تھا ہاں، مختلف رشتوں نے جیسے تھون جو اور بھی مختلف رشتوں مختلف لفظ کو نکاح کھولتے نہیں سکدن میں ملاقات بن سوچ جس طرح حدیثیوں سے دل میں راج حدیثین ایک منزل دیکھا ایک رشتہ دیکھا پھر یہاں پہ پھر فسٹ ہزار ہزاروں لاپت چک ہزاروں لاپن ہزاروں سرم چک بامر حافظ آخری دی فرشتو چن کسل میں دی فرشتوں کا دن خواہ لٹت دی فرشتو لٹان نے کھلا کھری لسب چن سلام کلام باللہ کسل میں سنگی لسو روئے زمین کا تام تے شرفی قدرات کن تھی کہ نہ دوں گا میں والا حساب کتاب ہے اور دو ٹرانفرشت کسل میں اس کے آیا چیز چیز رکھدان لدو حساب میں روایت پت پہ تو غسل میں شد ہونوں کہ دے والا غسل میں لے خدا شس پر رسول ہاں غالا چیز چیز دو حساب میں روایت پت بو دو دوری نام سائر امت پسیری کا درود تامنا غیل دو یعنی رعال کے درود تامنا دو ثواب اور اجر بغال حساب آمد درے اللہ اکبر تو شد ہونوں درود ضرورت بھی نتام سے فضلت حاضر معراج واقعی کا مجھے دین خیر آگے خریف آپ و خدا میں کھیرت کھیرت اور نمیز گون فین خرت گاہ قسم دین ہر کو التیام کے لازم شاست غسل میں سلم خریف کو ایک لطیف اور خفیف اقتصابی جسم جی کا یعنی مکمل طور پر ہاں جی، مادی جسم سامن میں مکمل صرف خواب و روح سامن میں پہ ایک جسم جو نم لفور وط پہ مناسب علمت پہ نم ازگون فین کھیل بھئی اور دیں گا قسمی چھاپ پہ تھت پہ موا دونوں گل ان خیبت پہ ایک جسم چگے کہ نمز گون فین کھیس اور دین گا قسم خر کو التیام چی چھت پہ تھت پہ لازم موا کھیس اور کھیس کہاں تک منا قرآن زید فتح فتح اللہ فقان کا وقع حسین سوچ اور بلکہ کی ایک منزل ایسا آیا کدے کا تھن میں نرے جبری لامی نے کسال مسلِ خدا شسف رسول دیکھنا آگے بات اور پیغل اجازت میں پہلے لیکن آگے کسل میں لو دن تو انمن اللہ ترخت ہوں لیکن آخا ظلم گاؤں سنگے نما تھول بھی کوشش بے ننگی پر و بال سکھ بات پہ لیکن آگا یہاں شہزت تو دو بال نہیں خریف اقلا نور سواری چی طریقہ جس طرح مباصری شہزت شوزت رف رفظ دیر سواری کے سوار میں سے نہ کرفیا باغ شخص اور آگے قرآن فرمت خدنا فتح اللہ نیور سس اور سس فقا نقاب قوسین سین وزنا دنگس جنگس تینگس دنگس کی دے سرنگس کا نیور و نصف و نیور سس اللہ رب العزت درگاہ عظمت نو اور پھر دیکھا خدا عالم نام کلامی شریف الشرف نصیب دین دین چی کا سلم خدا سے تو خدا دل القرآن سر بستا شکل شکن سل بھی دیکھا تھا اوہا الا اب دہی وہی ویس گری چسپا بندوں اللہ او ہا جو کچھ وہی کرنا تھا جو کچھ وہی کرنا تھا وہ وہی کیا اور جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا قرآن کسل بھی کو نوں ماں کا زبل الخوا جو مارا جو کچھ غریب پہ چشم مبارک نے دیکھا نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جلایا یعنی چونکہ کبھی غزال بولے یہاں سے اتنی بس صحیح اخلاط و مال یا ستا نہ دے غلط بندے دے یہاں فرماتے نہیں جیسے نگاہ نے دیکھا جی تمام آثرار اور مزاد کو کائناتی دل نے بھی اس کو تصدیق کیا جو پھر عمر بھی آپ میرا جن باب شاپن جسم ابن خریف جیسے بحث بھی بیان خدا نالم کے سلوت ابھا تو مارو نہ ہو علامہ یار تو کیا تم جو ہے کتاب سے جس سے انہوں نے یعنی رسول اللہ سے فری آنکھوں سے دیکھا تم لوگ اس کے بارے میں بھی ان سے جگڑتے ہو قرآن میں اللہ سے اللہ خبت کی یہاں پر بھی آپس وہ تمام معراج حقائق کن انخری بھی آپس خری چشم مبارک کن لا تھوں سو چیز چیزک اللہ پوری وجود کے ساتھ تصویر کیا جس کو نکھلاؤں کو بھی آپ انڈے سے بحث بے نا در خدا عالم میں سے خون دو بھی من ابس بھائی پیغمبر نے حق جو کچھ دی میرا سفر وارن بارن قریب آپ خدا خبر من جنگا جوں گا میں ان حق ان قریب آپ مک و لطوفن ہن نگ بس دو تصدیق بھی اس کسل میں اور آگے خدا سے کسل میں مت کی ماں زاغل بسر و ماں تغا ہاں جی قریف سے جو ہے نگاہ نے نہ انحراف کیا اور نہ ہی تجاوز اور پھر بھی آپسی خدا نالمی سے تن تنف چیز کن بھی آپ مک بولا پورا پورا تھا اور تن بھی چیز کن گامہ حقیقت تھوس اور گاہ نگاہ پھنسے خدا سے تن دے چیز پھر آگے تجاوز سماوس اور آگے آخر میں خدا سے میرا جی سر نظم کے سلبت چی چیز طنز پہ امب اللہ راج سفر بھی کا جب نے سورہ اسرائی کے سلم پہ گیسے معراج کی وجہ ہو لے نوری مین آیات نال کو ایسے گئی آیات الطن ملا کے سلم اور یون دے گا میرا سورہ نجم چونکہ میرا دوسرا ہے سو نم کے دے خدا سے اے سورہ اشرائے آیت وہ تائید بن کا سلمت رہا مین آیات رب ہل قبرا چھتکی کا چنگ شیخ شبت پر خری خاپ تس خدا عالمی خری رب ہوئی شکو شوق نشانیوں عظمت قدرتی ہاں جی پھر کے ذات و شوق و نشانیوں گا مستنظ ہاں جی اور بحث نہ جہنم نہ اور تمام آسمان کنی عظمت جوں جنگا ماں خری خاپ بہت سے انبیاء علیہ السلام نے ملاقات سست دی سفر پینوں اور ان سے ہم کلامی ہوا تو جو خفیہ میرا یہ سفر پوئن اور یہ یاستی اصول اعتقادی مدال کا سلمن و یجب انتا دقدہ دوہرے لے بندے کھری کا واجب اعتقاد عباد کو ان نبی انا چھکی کا یعنی پر رسول نبی ترق کالل میراش معراج کا خریف و دے میرا بن خریف آپ خریفاپ عروج بن اور ابر اعلیٰ سماواتی اور تمام نم گن عبور بن شافات بن اور بھی بے بدن علی عروج بالعروج گچ کا کہا نم گن کراہ بن وا انگین مت بن بن جسم چی کا چونکہ عالم اسلامی ناجو بن آیا پیامبر معراج و روحانی نا یعنی نیلم خیر پا یا مستن لکھن پا جو نا مختلف نظریت بن شاست گیلا خیرمین مستل خیرمین سج مرج اور دین مناسب جسم جی کا جس کو جسم لطیف سے کہا جاتا ہے دے جسم بو کا خیر بتن واہ و جسد المختصب مختصب جسم چن جو اقتصابی اور لطیف اور خفیف یعنی نمی خیر بین محت بھی گواین محبی نم دروازوں کا راس بن شاہ بھی اور دون شہن گاہ میں دونوں ضون گاہج میں خر پہ التیام چھت پہ چھاپ پہ تھت پہ موا پھر کو و گونگا گا بین دن اللہ رب العزت سے دی سفر کو بیس بن اور یاد کے چکے ناجوں آپ دی سفر کو بسے کائنات دی تمام اسرار اور کن بحث جانم گا مستنِ فری فیا پان دوست کیوں بھی کا ایک جسمانی سفر لیکن مناسب جسم چکا دو جس کو جسم لطیف ایک تو صحابی سے تعبیر کیا شاثر صاحب سے دے جسم بوئے کا سفر بصفت بن خواب بسمن بیداری بسمن دے اعتقاد یا واجب اور ایک جن و معراج واد پہ مناسب جسم جی کا سفر بصفت بن تو پہ عمر بھی آپ معراج کو دن سفر جو آپ صفر عالم میں سے کچھ فن جب کا غذال اعتقاد یا بات واجب میرا جو سفر پہ اعتقاد یابت کو اور جو امت محمدی فری شکو فخر چین اور یا میرا جی سفر بھی نو ہو خرو نہ تحفہ چپ یا پانچ پہن پنشد ہو نو پانچ واطف پہن اللہ تعالیٰ سے میرا نندی امت بولا جو سے پانچ پچاس فیاق شد پچاس فیاق شد رکت پچاس رکت واجب بس پھر پھر خریفہ بدی عظیم تحفہ کھرے امت پہ اللہ سے شاسم بلّہ نم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات بد موسیٰ نام کلام سے قسل مساسی یا محمد امت پہ اچھی تحفہ خرے شاہ سے قسل میں پچاس فیق پچاس رکت فیق قسل میں سیاح محمد یعنی لوس شخص اور خدا اندال میں درگاہ جواب امت پہ لچ غلط جوں صحیح انداز پہ انسان کو نہیں خریح پہ لوس شاہ شاہ سے چھنجیاں کم بس دینا شاہ زیادہ موسا محمد یا لوس شہز شاہ جمبس تیسری دفعہ لوس ہاں محمد چھ یا موسا پانچ وقت شاہ مسا پان شاف وا جب یا محمد یا شوس یا سلم یا موسا مزید اللہ تعالیٰ درگاہ کم بز درخواست بیات اللہ شرمندہ بس کی امت بلا اللہ تعالیٰ سے یو قبول بے خدا عالم اسلام امت بلا پیامب اللہ جی بہ تو مینس کہ امت بلا ایسے جس طرح رکت پھیاپو ہاں جی پانچ باتیں واجب بے ست لیکن یہ رمت بلنگی سے پچاس پھیا کے ثواب گے سے شہز بند خنم مدان اور واش اللہ جو ہے میرا جی پیامر فیاق پہ میرا کا اللہ تعالیٰ حضور میں سے دعا پو یوفی قنوت پہ لا کلف اللہ النفسن اللہ وصحا دی مبارک دعا پن جو میرا جا خریفہ اللہ تعالیٰ درگاہ بے سو دعا پن دی دعا پو تمام مسلمان حدیثی فقی شعبنی اور نیا دعا ان ہو پیامر میرا جی دعا پو میرا جا اللہ تعالیٰ حضورین امت اباری بے سو دعا پن اور دی خدا سے غدانہ نصیب شو شفن خدانہ قنود شکل حدیث وسط پیامبر شاپ و میراج گن اللہ سے شاسن جج اللہ جوفی شاپم خریف شاپ سے یا آیات کن کسل میں اور یا دعا و کسل میں معراج کے قسل میں دعاپو اور یوں غذا خوش نصیب کن سے معراج توفی ایسے دکھا خدا عالم سے جو امت کو شہزب سرد بھی غذا سے دی دعا پو غذا سے جوفی قنوت پو دعائی شکل غذا زر نتون غذا بہت خوش نصیب ان دی دعا پو غذا زر نت پر معراج توفین اور فیاق جی، و معراج راج توفین پیمبر شفاعتی ہاں جی خریف علومت شفاعت اسلام بشارت کن یا میرا جی شدن فنجی کی حفیق الدین خدا سے دیات پن چکے سلو ہیں سلم اللہ کلف اللہ نفسن اللہ وصحا خدا عالم سے کہا نفس لسن کھلا دھیاپ و مدھیاپ بھی تکلیف سے کھلس کلب میں لہا ماں کا سبت البتہ ہر نسل خواہاں تام ہم تو نور بس نہ خریف فائدہ ہی ہوتا تام وا لمکت نا خوی نقصان سے نقصان اصل میں رب بنا لیں گی سونا لا تو آخر نہ یہاں سے امت کو شدنا یہ سے مواخذہ مبس گئی گرف مبس ٹپ مزن پاک پازیں گئی کہ ان نسینا وقتانہ پازیں گے لفظ جوتے یا غلطی کا غین گناہ سے خطا کو سر تیسوں یہاں یعنی میں کا فوراً مواخذہ مویث لیں گے سخن شبہ زرے پیامر دعابس مزید دعابس رب بنا لیں گے سخن لا نشبہ لا تو لا تہ ملا لینا گئی کا دین چو جی جی یعنی, یعنی, یعنی مقل مراد کا خدا عالم اے امت کو نہیں کل دیش چو حکم کو نین خون چھ چھ مہینہ روزے سکھ خن لا صرف ٹیم چکھتا سے چوبیس گھنٹے اجازت سکھ اور یا آپ جگہ گنچس کن گندا سونے کھولا دے کپڑوں چھ چھت میں حکم سو اور یا آپ جگہ امت خیلا اچھی گناہ سے دن نہ کھو دروازے کا دو روی سے ہوں چو تو دو ٹاٹک حکم کن کھولنے یہ چھو دو خدان دالم نبی ہمبر کسل بس دعا بس رب بنا لیں گے سخن شی ولا تحمل علین عصرن یہاں غلا یہ امت بھی کا دین شو حکم جی یہاں مکل دین بوش جی ہمل تو اللہ دین من قابل نہ جس طرح یہاں یا چوبوش بنگا بدن سابقہ امت کو نہیں کہ یہاں کل فن چوبوش یہاں امت المکھول یا اللہ یہ امت و کمزوریت اور کھولت حشمت منشاخن جن خون جہنمی ہوئے دوہرے یہاں خون جہنمی ہوئے شدن سے بلا کھولت ہے آپ حکم جی یہاں قوم کا کھول رہے دعابس مزید یہاں دعابس رب بنا لیں گے سخن نشی ولا تو ہم ملنا مالا تو قدلنا بھی خدا یا کا دن جھچ مکل مراد گئے دن آزمائش کو نہیں امتحانات کو نہیں متوں دو تھے آپ گئیں طاقت میں بد پی یا اللہ آزمائش لین سنگ امتحان چلین سنگ یہاں سے گیلا تھے بد پی میلا برداشت ہوا پہ امتحان آزمائش کو نہیں آئے کہ لین لیں گے سوانا شپا درے دعا بس آگے مزید دعا بن کے سال ہوا خوانا لیں گے سوانا شپا یا گئی خطا قصور کو نشی طرح یہاں درگزر بھی وقل لنا یا گیلے بخش بھی رحم بس انتا مولانا بس یہ ذات گئی مولائن گئی مددگار سہن سنخن فن سرنا بس یاگ الرحم بس القوم القافین کافر قوم بے مقابلین تو دی مبارک دعا بد فون الصحمہ ہمر فیاف میرا جی توفین میرا دعائن ورنہ شد فون السمت ہمر فاپس میرا عظیم سفر کو بس تو آیا خریفہ بز خدا سے معراج شبت آیا خریفہ بز غزان صاحب معراج امت پر صاحب معراج اسکول شاخ صدا غزان صاحب دن معراج نورانی کیفیت کی بات پر بھی ہاں تو ہاں خریفہ بزن خدا امت پر جو معراج چھوڑا ہے ان چونوں دو خریفہ فی حق پہ یعنی کہ پھر معراج بس اسکول فن خریفہ بے مبارک حدیث ہوں صدقے وہ جو مسلمہ عالم اسلامی حدیث جو ان سامی ہوں صدفن کسل میں سے اصلاۃ و معراج المومن مومن کن فیق و مومن معراج ہے مومن معراج و فیق انجر کسل میں شاد و رنگی بولوں تھوڑا سا کرنا دیکھیں دقت بے سر نا صحمہ پیغمبر فیاق بولا معراج کا اللہ رب العزت اسمین سے چوک پت چھو مقام پہ چوک پت چھو حیثیت پہ عزت پہ اور خوری فیاق اللہ جس چیز میں سب سے زیادہ لطف او ہے چیز و چن خدا عالم میں سہم ذات پر جیسے ہم کلامی دے مقام بین خدا ہم کلام صوف مقام بین من چونکہ معراج مصطفیٰ میں سب سے عظیم خدا داخری اور طبی فضلت بسین اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا مقام ہے اور دی مقام بو یہ مقام نماز کے ذریعے مومن کو عطا فرمایا خدا سے یہ مومن خیال سے ہم نمان علسِ ہوں جو ہے تم تقبیر الحرام اللہ اکبر نیت سے پڑھ لیتا ہے بس لیکن آگے کھانا ہم کلام اطفین پس دو بال کھری دل دما سکھ ہم کھیری دنیا تمام خور پریشانی گامہ جو تامن بس کیا درگاہ تھن بھن اور خیا اللہ نے جسے ہم کلامی بن درے ہاں حادث کی المسلی یونا اجربا نماز گزار خدا نے جسے ہم کلامی بنے پن سرگوشی بین پن خدا نے جسے کو کرتا خوش بسے خاموشی کا بس خواہوں پھر بھی آپ خریف بھی دعا کن زرچس کن جوں میں ہائکہ ہوں خدا نہ جیسے ہم کلامین اس میں کچھ چیزیں سے بھی قرآن آیات کن خدا سے کھری کلام پذن بن باقی غدان دعا کن سمیع اللہ زرن سبحان رب اعلیٰ ذرن سبحان رب العظیم تشہد کی دعا کن جوں گامہ اور قنوت کن بند سے خدا نہ جیسے بے ہم کلامین کے ساتھ اللہ تعالیٰ درگاہ غتی حاجت کن پیش بت اور غتی دعا کن بت غذا غتی مشکل کن حل چاہتے ہیں قنوط قنوت کن دعا کنین اور خدائی عظمت بین بت اور قرآن آیت جو ہانا سے الحم شریف شکل اور اور عالم شریف ویسا یہ پہلا ہے سو ہاں جی مال کی یوم الدین تاک ہو اللہ تعالیٰ یہ عظمت کو صفات کو خدا سے خری معرفت بت آگے یا کرنا یا کرنے سے آگے تک خدا عالمِ درگاہ سے دعابت شراط المستقیم تندر دعابت خدا کی نہ عبادت و بندگی بھی اللہ رخ اور ہر نو گمراہی شدنا خدا عالم درگاہ مدان سے فخرت صلت تو یہ الحم شریف بخوری سا ایک حصہ اللہ تعالیٰ خِ عظمت دوسرے حصوں خدا عالم درگاہ یا دعائت اور خدا سے دیداپ شاغم بے زر کل شراط المستقیم کا کھوٹ سکھ ذرے سرات المستقیم سکیم درے ہر نو گمراہ خدائی غذب و بلم کو شدن شزن دکھ درے شاک ناجو غدال خدا سے دعا دکھ درے الحم شریف شکر مان شد ہنون دی میراش وہ چوپس شک عظیم خدا عل غلال توحین دوہری بند مومن کو چاہیے کہ نماز کے دوران مومن جو ہے تمام دنیاوی امور سے کٹ کر صرف اور صرف اپنے مولا کریم کے حضور حاضر ہو کر اس سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے مومن سے اور یعنی نو یعنی کیفیت کو دکھ بسپون فیاغت دورانی نو کہ ہر چیز سے کاٹ کر اللہ سے سرکشی کی کیفیت اپنے اندر حاصل کرے یو خضو خوشو فقین امریکہ میرا اللہ حدیث کی کی لا ہاں جی، صلاۃ اللہ حضور القلب درے حضور قلب مت بے فیاق و فیاق من صرف جسم کی خراب اسپن لیکن دونوں روح مت پن حضور قلب پہ دو روح اندر حضور قلب پر یا احساس پہ ان ہونم کہ ہاں اللہ درگاہ مت پن اور اللہ نے جیسے گاہ ہاں ہم کلامی بے نت پن اللہ کلام بقران یاد کو شکن ہاں نام اسنا بے پن اور گاہ ہاں ہماری دعا کن قنوط کن شکن اللہ درگاہ نو ہماری حاجت کن پیش بے نت پن یا احساس پن پوری پوری توجہ شاء اللہ لہٰذا بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی اس میں ایراس ہاں جی فضلت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنی نماز کو غفلت سے نہ پڑھے یعنی معراج کو خدا سے یعنی نبی اللہ تمام انبیاء اپنی ایک حضرت ابراہیم اللہ و نوری ملکوت سماوات و سے نمن سے فضر ابراہیمی شاپ باری سے اور جس تفصیلی معراج کا ذکر صرف یعنی گی نبی نبیلا یہ فقان کا بقوسین ودنا دے منزل بکا فتح اللہ حکان کا وبا بکا خدا نے جیسے ہم کلامی دے منزل بکا بےحد جہنم کا مستان میں دے منزل بکا صرف اور صرف تمام انبیاء کو نیا ننگی سسفِ رسول دھن بن یعنی ننگی رسول خدا سے شہز بندی دے میرا ج مصطفیٰ کا قدع آباد بو کے واجب بن جس قرآن مسلم آیات کو نیا ننگا الطذ سرا شروع آیا چکبو اور سرح نجمی آدھا کے قریب آیت کن کنگا یا میرا جی موقع واقع باری بن پرو پروردگارہ میرے گاؤں والا پھر عملہ چسپ معراج کا اعتقاد یہ سے کما کہو مضاع سے جی انسانی رلوات پر بھی ہر قسم فسق و حجور گناہ جنگ کا انسان پستی رول رل بچی سن جہنم نے ویات بچی سن خدا نے دھاری بچی سن پرواز میرے گا عملہ میرا جو انسانی چند جو نے یعنی جیسے قوب خدا یا درگاہ نو یا رن مل لسکن بھی ہو یا میں رن مل لسکن نہ تھریند جو میرا جو انسانی تو انسان ہی بھی نو صرف اور صرف اللہ ہی محبت ہو اور اللہ ہی حکم نہیں پاس داری بھی احساس ہو خدا نبی اور خدا سے جن سے محبت کا حکم دیا ان سے محبت بیعت ہو خدا سے جن سے نفرت کو ان سے نفرت بیعت ہو اور سسے سے پورا زندگی اللہ رضاء فر وقف بسیامت بو اور ایک عبد صالح خداً عالم متی اور حرم بردار بندے کی حیثیت سے دنیا کی زندگی بھی عادت کو جو معراج انسانی خدا یہ داد دکھ و معراج انسانی ہاں جی یعنی پوری نو انسانی بھری کو فن میں آج واضح پو دو فن میں نیت کو خدا فرد بدپد معراج انسانی تو خدا کے کام والا دی معراج انسانی اس نصیب سو سے خدا یہ کام دے صالح سکھ سو سے دکھ بے توفیق حضرت آمین رب اللہ